جی اب اب دیکھیے آواز ٹھیک ہے جی ابھی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمد رسول کریم اللہ تعالی نے اس مختصر سی زندگی میں ہمیں موقع دیے ہیں کہ اس کی ذات کو حاصل کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی انسان جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور ان مواقع میں سے ایک موقع جو ہے وہ حصول علم کا ہے تو حصول علم جو ہے اس کی اہمیت تو یقین آپ سب حضرات کے علم میں ہے ہی اللہ تعالیٰ نے جب ابتدا کی اپنی وحی کی تو ان آیات کو نازل فرمایا جس کا جو جو کہ علم سے متعلق آیات ہیں تو یقیناً علم جو ہے وہ بہت گرا قدر سرمایہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس انہی لوگوں کو ہی یہ عطا فرماتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نسبت ہو, محبت ہوتی ہے جن سے جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چن لیتے ہیں تو یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا کہ اللہ کسی کو اس گراں قدر نعمت کے لیے انتخاب کر لیں اس کا اس کو چن لیں اور اپنی اپنے اندر سے نکلا ہوا علم کیونکہ الفاظ جو ہیں قرآن پاک کے الفاظ جو ہیں وہ مخلوق نہیں ہے مخلوق نہیں ہے اسی پر تو بہت بڑا جو ہے وہ ہماری تاریخ میں ایک سنہرا دور گزرا ہے اس میں ہمارے اکابر نے جو ہے اس پر اپنی جانیں بھی دیں کہ قرآن جو کے الفاظ مخلوق نہیں ہے تو اس سے متعلق جو قرآن کے الفاظ مخلوق نہیں ہے تو احادیث کے الفاظ چونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ آپ نہیں دراصل وہ ہماری طرف سے وہ بیان بات ہوتی ہے گفتگو ہوتی ہے تو <clears throat> یہ اللہ کے کی جناب سے اللہ کی جانب جو ہے یہ ایسا علم ہے جس کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو ہم سب کو کسی نہ کسی قدر جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائی ہے اس کی قدر بھی کی جائے اور اس کی اس کی قدر یہ ہے کہ محنت اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ان عوامل سے پرہیز جس سے یہ علم جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور اس میں سب سے بڑے بڑے عوامل جو ہیں ان میں سب سے بڑا جو عامل ہے وہ گناہوں سے توبہ اور پرہیز ہے گناہ سے توبہ اور گناہ سے پرہیز جو ہے وہ ہی کامل علم کی طرف جو ہے وہ انسان کو لے کے آتا ہے ورنہ خراب برتن میں ہم جو ہے وہ کھانا نہیں ڈالتے خراب کپڑوں میں اپنے آپ کو ملبوس نہیں کرتے خراب جوتے میں اپنے پیر کو نہیں ڈالتے تو اتنا بڑا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہ زدہ دل کے اندر وارد نہیں فرماتے جی ہم بسم اللہ کر رہے ہیں جی <clears throat> ہم نے متواترات شروع کی تھیں تو اس کا حکم سے غالباً ہم نے پڑھنا ہے متواتر کا جو حکم ہے حکم ہو جی <clears throat> تو اس سے قبل ایک دفعہ پھر مختصر سا میں ذکر کر دوں ہم نے خبر کی تقسیم ہم پڑھ رہے تھے خبر اور حدیث ایک ہی چیز ہو گئی تو ہم تک جو خبر پہنچتی ہے حضور علیہ السلام کی جو حدیث ہم تک پہنچتی ہے وہ کس اعتبار سے ہم سے پہنچ ہم تک پہنچتی ہے اس کی تقسیم کس طرح کی ہے تو ہم نے اس میں پڑھا کہ جو اس کی پہلی قسم ہے ابتدا تو ہم نے اس کو دو قسموں میں تقسیم کیا اور ایک کو ہم نے کہا کہ متواتر ہے جس کے ترک متعدد ہوں غیر محصور ہوں معین نہ ہوں اور پھر جس کے ترخ جو ہیں وہ محصور ہوں گے اس کو ہم نے احاد کہا اور جس کے مقصور نہیں ہوں گے محصور نہیں ہوں گے غیر محصور ترخ ہوں گے وہ متواتر ہوں گے میں پھر ایک دفعہ وضاحت کر دوں کہ محصور ترخ سے کیا مراد ہے <coughs> محصور ترخ سے مراد یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے اس حدیث کو نقل کیا تو نقل کرنے والے وہ صرف ایک صحابی نہیں تھے بلکہ زیادہ صحابی تھے دو چار آٹھ نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ تھے اتنے زیادہ تھے کہ جن کا جن کے بارے میں یہ تصور کرنا محال ہو کہ سب جو ہے وہ متفق ہو گئے ہوں کسی بھی غلط چیز پر غلط غلطی سے یا جان بوجھ کر کسی بھی اعتبار سے یہ اعتبار کرنا محال ہو پھر ان میں سے ہر ہر صحابی نے جب آگے حدیث کو بیان کیا تو پھر ان سے جو جس مجمع نے لیا وہ ہر صحابی سے آگے بے شمار افراد نے جو کہ ہم جن کو ہم تابعین کہہ سکتے انہوں نے لیا پھر ہر ہر تابعی جس نے حدیث کو لیا پھر اس سے جس جن شاگردوں نے اس حدیث کو وصول کیا ان کی بھی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کا جھوٹ پر یا کسی کذب پر یا کسی غلطی پر مجتمع ہونا جو ہے جس کو عقل جو ہے وہ محال سمجھے کہ ایک ہو جائیں گے دو ہو جائیں گے تین سے صاحب ہو جائے گا چار سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن اتنی بڑی تعداد اکٹھے کسی غلطی پر اتفاق کر لے ایسا ممکن نہیں ہوتا تو یہ تو ہم نے پڑھا تھا خبر متبادر کے بارے میں اچھا اب خبر متواتر کا حکم کیا ہے حکم ہو المتواتر یوفید العلم ضروری ہے متواتر جو ہے وہ علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے علم ضروری سے مراد علم یقینی ایل علم یقینی علم یقینی اللہ یستر الانسان الى تصدیق بھی تصدیق جازمن کہ ایسا علم یقینی کہ یزتر الانسان کے انسان مجبور ہو جاتا ہے الى تصدیق بھی اس کی تصدیق کرنے کا ایسی تصدیق جو کہ جازم ہو یعنی جس کی یقینی تصدیق کرنے پر انسان جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے اس لیے کہ لوگ ہی اتنے زیادہ ہیں کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ سب نے اکٹھے کوئی اس وقت فیس بک کا ٹائم تو تھا نہیں کہ سب نے اتفاق کر لیا ہو کہ جی ہاں جی اس بارے میں ہم نے آج سے یہ معاملہ طے کرنا ہے کہ اس میں یہ تبدیلی کرنی ہے نواز یوشاہد المر اب نفس ہی فن نہ تصدیق مطلب اب اگرچہ اس زمانے میں بھی ٹیکنالوجی سے کے کے باوجود بھی انسان متفق نہیں ہوتا کہ اتنے ہزاروں لوگ جو ہے وہ اس پر متفق ہو جائیں گے مختلف زبانیں مختلف رنگ نسل والے اور مختلف ذہن اذہان والے جبکہ وہ دینی اعتبار سے بھی فقہ ہوں تو وہ کیسے کسی غلط بات پر متفق ہو سکتے ہیں کمئی شاہد العمر یہ ایسے ہی ہے اس آدمی کی طرح کہ شاہد المرہ کہ وہ کسی معاملے کو دیکھتا ہے اپنی ذات اپنی نفس کے اعتبار سے اپنی ذات یعنی فی ذات ہی وہ کسی معاملے کو دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے کسی نے دیکھا ہو تو جس طرح اپنی آنکھوں کے دیکھے کو نہیں جھٹلایا جا سکتا ایسے ہی متواتر کا جو علم کا جو حکم ہے یعنی اس سے جو علم یقینی حاصل ہوتا ہے اس کو بھی اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا لا تردت تصدیق ہی اس لیے کہ اس کی تصدیق میں کوئی تردد نہیں ہوتا اس لیے کہ اس نے خود مشاہدہ کیا ہے کسی چیز کا خبر المتواتر کا اسی طرح خبر متواتر ہے لزالی کا اسی وجہ سے کان المتواتر کلو مقبول اسی وجہ سے ہیں ساری کی ساری متواتر مقبول ساری مقبول ہیں ان میں کوئی بھی مردود نہیں ہے کسی کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا کسی حدیث کو ایک خیال رکھیے گا حدیث کے اندر جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں وہ ہماری اردو کی اصطلاحات سے مختلف ہوتی ہیں اب میں اگر کسی حدیث کے بارے میں کہوں کہ یہ مردود ہے تو ہمارے اردو میں تو اس کا لفظ بڑا غلط معنوں میں استعمال ہوتا ہے نا مردود تو مردود کا مطلب اگر عربی میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے رد کی ہوئی کو رد محدثین نے اگر کسی حدیث کو رد کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حدیث کی جو ہے وہ یا محدثین میں سے بھی فقہا محدثین نے کہ انہوں نے کہا کہ اس سے ہم جسا جیسے کہ ضعیف احادیث ہوتی ہیں تو ضعیف احادیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حدیث سرے سے ہے ہی نہیں اس وہ آگے آپ لوگ پڑھ لیں گے حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ شرعی حکم ثابت نہیں کر سکتے کوئی شرعی حکم نہیں ثابت کر سکتے لیکن اس کو آپ فضائل کے باب میں بھرپور طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اب وہ فکا کے نزدیک وہ حدیث اگر مردود ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ کوئی خدا نخواستہ وہ کوئی مردود اردو والے معنی میں استعمال ہو جائے گی بلکہ اس کو رد کیا ہے فقہی دلائل کی غرض سے اس کو رد کر دیا جائے گا تو اس کے مقابلے میں مقبول ہے کہ وہ مقبول ہی ہوگی اس کو قبول کیا جائے گا خلا حاجت احوال رواتی ہی اور اس کے جو روات ہیں اس کے احوال پر بحث کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اب اب راویوں پر بحث کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے ممکن ہے کہ ایک دو راوی کمزور ہوں لیکن باقی بھی تو ہے نا جب بیس راوی ہیں سو راوی ہیں ستاسی راوی ہیں تہتر راوی ہیں تو اب تہتر راویوں میں سے ایک دو غلط نکل بھی آئیں گے تو اس پر بحث کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ باقی سارے سکھا موجود ہیں جی اقسام ہو یعنی قسم الخبر الاقسمین ہما لفظ معنوی نویون عمل متبادر ہوا <coughs> تواتر لفظ ہو و مانا ہو جی تواتر لفظی کسے کہتے ہیں کہ جو متواتر ہو اپنے لفظ کے اعتبار سے بھی اور اپنے معنی کے اعتبار سے بھی متواتر ہو مثل حدیث من قذیب علی متعمدن النار حدیث حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی مجھ پر تعمد کرتے ہوئے جان بوجھ کر مجھ پر مجھ پر جو ہے وہ کذب بہتان لگائے گا یعنی میری طرف سے ایسی بات کرنا جو کہ میں نے نہیں کی فل یہ تب مقاعدہ ہو نار تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں بنا لے رواہ بدعتوں و سبعون ستر اور کچھ چند تہتر بہتر تہتر صحابی نے اس کو روایت کیا ہے اس اس ایک حدیث کو حضور سے تہتر کہہ لیں چند پر مشتمل ہوتا ہے اتنے صحابہ نے صرف اس حدیث کو حضور سے اس حدیث کو نقل کیا ہے اب پھر ان میں میں سے سے تہتر ہر ہر صحابی نے جب آگے بیان کیا ہوگا تو پھر اسی طرح ہی کثیر تعداد پھر ان میں سے ہر ایک نے جب آگے بیان کیا کثیر تعداد اسے کہتے ہیں متبادر لفظی سمس تمرت حاضل کثرت تو پھر یہ کثرت جو ہے وہ مستمر مستمر رہی یعنی چلتی رہی بل زیادت بلکہ زیادہ ہو گئی فی باقی طبقات صنعت کے باقی طبقات میں یعنی صحابہ میں تو تہتر تک تھی صحابہ سے جب آگے نکلی تابعین میں گئی تو پھر ایک ایک صحابی سے ایک سو بیس مثال کے طور پر میں کہوں تابعین پھر ایک تابعین نے جب آگے بیان کی تو ہر تابعی سے پھر دو سو دو سو چالیس چالیس تابعین نے کیونکہ آگے حدیث کے سبق کے بڑے بڑے مجمع ہوا کرتے تھے آگے دس دس دس ہزار کا مجمع ہوتا تھا جس میں بیچ میں مقبرین ہوتے تھے وہ حدیث بیان ہوتی تھی بیس صفوں تک اس حدیث کی آواز گئی پھر آگے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے پھر اس حدیث کو آگے بیان کیا پھر پیچھے تک گئی پھر پیچھے تو اس طرح بہت بڑے ہو دوسری قسم ہے متواتر معنی وہ معنی دون لفظ ہی وہ وہ ہے کہ جس کے اندر حدیث کا معنی تو متواتر اعتبار سے بیان ہو لیکن لفظ نہیں ہی انہی الفاظ کے ساتھ تو بیان نہیں ہوئی تواتر میں لیکن اسی جیسے معنی میں بہت سارے لوگوں نے بیان کی جیسے ابھی آپ کو اس کی مثال سے زیادہ سمجھ میں آ جائے گی مثل و احادیث دعا کے اندر ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگنا ہم دعا میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگتے ہیں نا اب یہ جو حدیث ہے یہ تواتر مانوی ہے کیسے آگے دیکھیے فقط ورد فخت رسول اللہ فقط ورد وان صلی اللہ علیہ وسلم نحو مئت حدیث کہ جی اس جیسی جی رحم کا مطلب یہاں پر مثال اس جیسی اس جیسی سو احادیث جو ہیں وارد ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے اندر رفع کے بارے میں کل منہا فی ہی اور ہر حدیث جو ہے ان میں سے اسی بارے میں ہے یعنی رفع رفع الیدین کے بارے میں ہے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رفع فی الدعائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے اندر ہاتھوں کو اٹھایا اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند فرمایا لیکن نہ لیکن یہ ہاتھ کا اٹھانا قضا یا مختلف مختلف مواقع پر تھا فکل قضیت منہا اب اس میں سے ہر ہر قزیہ وہ متواتر نہیں ہے ہر ہر قضیہ متواتر نہیں ہے والقدر المشترک بہینا لیکن کیا ہے قدر وہ مشترک ہے ان کے درمیان یعنی اصل چیز جو ہے وہ مشترک ہے وہ وہ کیا ہے وہ رفع رفع عند الدعاء اور وہ ہے دعا کے وقت میں ہاتھ اٹھانا اب اعتباری مجموع ترقی تو تمام ترک اعتبار سے یہ متواتر ہو گئی یعنی کسی ایک موقع پر جب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کسی صحابی نے اس واقعے کو نقل کر دیا کہ میں سن جو ہے وہ دس ہجری کے اندر تھا فلاں موقع پر تھا آپ علیہ السلام اس مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دعا کے لیے جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے اب اس ایک خاص واقعے کو آپ متواتر نہیں کہیں گے کیونکہ اس واقعے کو ایک ہی صحابی نے بیان کیا یا ممکن ہے دو تین صحابی نے بیان کیا پھر اس سے آگے بھی ان سے آگے بھی ایک دو صحابہ نے بیان تابعین تابعین تبا یا صحابہ میں سے کسی ایک نے بیان کر دیا ہوگا لیکن اسی جیسی ایک اور روایت بھی کسی نے کر دی کہ ہاں میں نے بھی یہی بات دیکھی تھی کہ آپ سن گیارہ ہجری میں فلا مسجد کے اندر بیٹھے تھے یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ذکر ہو جائے گی آپ سن تشریف فرماتے گھر کے اندر اور آپ نے صبح تہجد کے اندر میں نے دیکھا کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں پھر حضرت میمونہ سے بھی ذکر ہو جائے گی اب ہے یہ ہر ہر واقعہ منفرد ایک صحابی دو صحابی ایک صحابیہ دو صحابیہ سے روایت کیا ہوا لیکن جب اسی ایک جیسے معنی سے کے متعلق جب اس سب کا واقعات کا مجموعے کو اکٹھا کیا جائے گا تو پھر مانوی اعتبار سے تباتر بن جائے گا اس یہ بھی تباتر کے حکم میں آتی ہے ایسی وہ تمام احادیث جو مانوی اعتبار سے جی ہوتا وجود ہو ہوحاد اللہ سبھی مین الحادی سے متبادر ہوتی <coughs> کہ ایک اچھی تعداد متبادرات کی احادیث کے اندر پائی جاتی ہے یو جدو عدد پایا جاتا ہے ایک ایسا عدد لا بھی جس کا کوئی خطر نہیں کوئی حرج نہیں یعنی ایک اچھی مقدار مناسب احادیث متواترہ کی پائی جاتی ہے منہا مینح حادیث و حدیث المسح الخفین و و حدیث حدیث رفع الیدین فی الصلاة نظر اللہ عمران وغیرہ یہ تمام احادیث جو ہیں وہ حدیث احادیث متواتر ہیں ان میں سے ہر ہر طبقے کے اندر بے شمار روات نے ان احادیث کو ذکر کیا ہے لو احادیث اگر ہم دیکھیں گے احاد جو احادیث ہیں ان کی تعداد کو لوجدنا ان الاحادیث متوطرہ قلیلۃ جدا بالنسبه لحاظ تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جو احادیث متواترہ ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں بے اعتبار احادیث احاد کے جو خبر اخبار احاد ہیں وہ زیادہ ہیں ظاہری بات ہے ایک دو سے روایت سے روایت کی گئی احادیث وہ زیادہ ہی ہوا کرتی ہیں ہر وقت تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں تشریف فرما ہو اور ستر صحابہ کا آگے مجمع بیٹھا ہو تشریف فرما ہو تو ایسا بھی ظاہری باتیں ممکن نہیں ہے تو کوئی صحابی آئے کوئی اپنے مسئلہ لے کر آئے کوئی کسی نے کوئی بات پوچھی فجر کی نماز کے وقت کے بعد لوگ اپنے اپنے اذکار میں مصروف تھے آپ علیہ السلام کسی سے لوگوں سے اکثر جو ہے وہ ان کے خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے تو اس وقت دو چار صحابی سامنے موجود ہیں تین ہیں اس طرح تو یہ واقعات زیادہ ہوتے ہیں بنسبت ان واقعات کے جس میں آپ علیہ السلام جو ہے وہ مجمع کے اعتبار سے جو ہے وہ گفتگو فرما رہے ہوں اشر المصنفاطف ہی جی اب ایسی بھی حضرات ہیں جنہوں نے تمام متواترات کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا اور ان کی کتب بنا دی ایک کتاب ایسی بنا دی جس میں صرف ان احادیث کو ذکر کیا گیا ہے جو کہ متواترات ہیں چنانچہ ان میں سے یہ ساری آگے آ رہی ہیں لقد اعتنى العلماء بجمع الاحاديث المتواترة وجعلها في مصنف مستقل کہ علماء نے کیا کیا اہتمام کیا ہے احادیث متواترہ کو جمع کرنے کا اور ان کو اور ان کو بنا دیا ہے ایک مستقل کتاب ایک مستقل تصنیف ان کے لیے کر دی ہے لیے سال اعلیٰ طالب رجوع علیہ تاکہ طالب علم کے لیے رجوع کرنا ان احادیث کی طرف آسان ہو جائے فمن تلك المصنفات الظہر المتناثرة في الاخبار المتواترة یہ امام سیوتی کی ہے وہ مرتب على الابواب اور مختلف ابواب پر مرتب ہے قطف الظہار امام سیوتی کی یہ تلخیص ہے کتاب سابق کی نظم المتناثری من الحدیث المتواتری یہ امام محمد بن جعفر القطانی کی ہے الظہر المتنا فی الاخبار اخبار ایسے ہی قطف الاضحر یہ بھی امام سیوتی کی آ نظم من الحدیث المتواتر یہ تمام کتب ہیں جن کو جمع کیا ہے مختلف محدثین نے ان کے ان کتب کے اندر اگر کبھی آپ کو کتب خانہ جانے کا موقع ملے تو ان میں سے کسی بھی کتاب کو لے کر آپ دیکھیے گا اس کے اندر جتنی بھی احادیث مروی ہوں گی وہ ساری کی ساری متواترات ہوں گی بے شمار صحابہ اور ہر ہر طبقے کے بے شمار روات نے ان کو ذکر کیا ہوگا جی البحث ثانی خبر الاحد خبر احاد اب خبر واحد کی تعریف کیا ہوگی تعریف ایک ہے لغت کے اعتبار سے الاحاد جمع احد احد کی جمع ہے بیمانی واحد میں ہمیں خبر الواحد ہی ہوا وہ کیا ہوتی ہے ما یروی ہی شخص واحد ظاہری بات ہے واحد کا لفظ اس بات پر دلیل دلالت کر رہا ہے کہ جس کو ایک شخص بیان کرے گا وہ خبر واحد ہوگی لیکن اصطلاح میں کسی کہتے ہیں یہ تو لغت لغت میں ہوگی ہوا معلوم یجما شروط المتواتر متواتر یہ وہ ہوتی ہے جو کہ متواتر کی شرطوں پر نہ اترے جس کے اندر متواتر کی شرطیں نہ پائی جائیں اچھا حکم اس کا حکم کیا ہے یوفید العلم نظریہ متواتر کے حدیث جو متواتر ہوتی ہے وہ علم نظری کا فائدہ دیتی ہے علم نظری یعنی اس میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے آنکھیں بند کر کے ہم اس کا حکم نہیں دے سکتے آنکھ بند کر کے اس میں اب کوئی گنجائش ہی نہیں نظر و فکر کی کوئی سوچ بچار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ایسا نہیں ہے یہ آپ نے اصول فقہ میں بھی پڑھا ہوگا علم المتوقف على نظر والاستدلال یعنی وہ علم المتوقف جو کہ موقوف ہے نظر اور استدلال پر ہم اس کو سر آنکھوں پر رکھیں گے لیکن پھر ہم اس کو دوبارہ بھی دیکھیں گے ایسا تو نہیں کہ کہیں کسی اور صحابی سے وہ حدیث پھر دوبارہ منقول ہوئی ہو لیکن مختلف اعتبار سے یا وہ وہ حدیث صرف اسی شخصی کے لیے ہو ایک آدمی نے اپنا مسئلہ آ کر بیان کیا آپ نے اس کو بیان کر دیا اس کا حل بتلا دیا اب اس نے آگے بیان کر دیا لیکن وہ مسئلہ صرف اسی شخص تک ہی محدود ہو اسی کے لیے اس کی اجازت دی گئی ہو یا یہ کہ آپ نے ایک مسئلہ بیان فرما دیا بعد میں اس کو ختم کر دیا تو ایسا بھی ممکن ہوتا ہے کہ ایک چیز ایک وقت کے لیے ہوتی ہے اس بعد بعد میں اس حکم کو جو ہے وہ معطل کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد دوسرا حکم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے یا حضور علیہ السلام کی طرف سے وقت کی ضرورت کے اعتبار سے تو اس لیے اس میں ہمیں نظر فکر استدلال ان سب چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اس کا اس کا حکم اور فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس میں اب دو بحثیں ہیں المبحث الاول تقسیم خبر الاحاد الى عدد عدد طرق کے اعتبار سے کہ اس میں طرق کی تعداد کتنی ہونی چاہیے کہ واقعی ایک ہی ہونی چاہیے لیکن وہ تو لغت کی تعریف تھی اصطلاح میں تو یہ ایسی بات نہیں تھی کہ ایک ہی آدمی سے نقل کی گئی ہو اچھا اس اعتبار سے پہلی تقسیم میں ہم وہ پڑھیں گے اور دوسری تقسیم کے پڑھیں گے خبر تقسیم خبر الاحاد بنسبت الى قوت وضوفی کہ خبر واحد جو ہوتی ہے اس کی اندر قوت اور ذوف کا کا کیا اعتبار ہوتا ہے اس کے اعتبار سے بھی ہم دوسری قسم پڑھیں گے اب ہم پہلی قسم کی طرف آ رہے ہیں المبحث الاول تقسیم خبر خبر الاحاد الاحاد الى الى الى عدد عدد عدد طرق اقسام غریب بمطلب مستقل ہر ایک پر ہم مستقل کلام کریں گے پورے مطالب کے ساتھ پورے معنی کے ساتھ اس پر یعنی ہم بحث کریں گے جی اب ہم آتے ہیں سب سے پہلی کی طرف مشہور لغتن ہوا اس میں مفول کے اعتبار سے اس میں مفول ہے مشہور من, شہرت المرا کہ میرا میں نے مشہور کر دیا یا شہیرت المرو کہہ دیں معاملہ مشہور ہو گیا تو ہوں اظہر جب میں کسی چیز کو مشہور کر دوں ظاہر کر دوں تو میں کہتا ہوں کہ شہرت المرا تو لغت میں ہم یوں بیان کرتے ہیں اعلان کر اعلان کرنا بھی آلن تو مسومی بزالی کا ظہور ہی اور اس کا نام اس لیے رکھا جاتا ہے مشہور کہ وہ اپنے ظاہر اپنے ظہور کی وجہ سے وہ ظاہر ہو جاتی ہے پھیل جاتی ہے تو اس لیے اس کو مشہور کہہ دیتے ہیں اچھا جی اصطلاح میں رواہ اکثر ہو کم از کم تین راوی بیان کریں گے تو اس کو مشہور کہیں گے یا اس سے زیادہ کر دیں تو تو پھر اچھی بات ہے فکلی طبقات معلوم یبلغ حد تباتر ہر طبقے کے اندر تین یا تین سے زیادہ ہوں لیکن جب تک یہ حد تباتر کو نہ پہنچ جائے حد تباتر سے مراد نہیں یعنی اتنی بڑی تعداد میں کہ جس پر سب کا متفق ہونا کس پر وہ ممکن نہ رہے تو وہ تباتر کی حد پھر ہر ایک نے بعض لوگوں نے مختلف بھی لکھی ہے لیکن تین چار پانچ سات یہ تباتر میں نہیں آتے لیکن اگر پچیس تیس ہو جائیں گے تو پھر یہ تباتر میں آ جائیں گے تو جب تک تباتر کی تاریخ تباتر کی حد کو نہیں پہنچتی اس وقت تک تین یا اس سے زیادہ جتنے بھی راوی بیان کر دیں گے ہر طبقے کے اندر یہ مشہور کہلائے گی اس کی مثال حدیث شریف ہے کہ ان اللہ لا يقبض يقبض العلم العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن بقبض العلماء حتى اذا لم عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا کہ ان اللہ اللہ لا يقبض العلم تعالی علم کو نہیں اٹھا لیں گے قبض کر لیں گے انتزاعا کھینچ لینے کے اعتبار سے کس طرح کہ ينتزعه من العباد کے لوگوں کے دلوں سے کھینچ لیں ان کے سینوں سے علم کو نکال لیا جائے اس طرح نہیں اس طرح سے علم قبض نہیں ہوگا یقبض العلم العلماء بلکہ علماء جو ہیں وہ فوت ہو جائیں گے دنیا سے اٹھ جائیں گے حتیٰ یہاں تک کہ جب کوئی ایک بھی عالم نہیں بچے گا تو لوگ بنا لیں گے تخذ تخت لوگ بنا لیں گے اپنے سردار جاہلوں کو فسو علو فسو سوال کیے جائیں گے وہ لوگ یعنی جاہل لوگوں سے سوال کیا جائے گا پس وہ فتوا دیا کریں گے بغیر علم کے پس وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے تو یہ حدیث جو ہے وہ مشہور ہے کہ اس کو حضور علیہ السلام سے نقل کیا کم از کم تین نے یا تین سے زیادہ نے پھر آگے بھی اس کی ہر ہر صنعت کے اندر تین تین راوی برقرار رہے المستفیض مستفیض بھی مشہور ہی کی طرح کی ایک قسم ہے لغت میں کہتے ہیں کہ اس میں فائل ہے استفاظہ اسے مستفیض فاضل ماہ سے مشتق ہے اور یہ بھی مشہور ہے اسی وجہ سے کہ انتشار اس اس کے کے اندر بھی انتشار ہوتا ہے پھیلنا فیض پھیلنا بھی اسی سے کہتے ہیں کہ آپ کا فیض پھیلے مستفید اس طرح میں مختلف فی تعریف اس کی تعریف میں اختلاف کیا گیا ہے اعلیٰ تلاست اقوال اقبال کے اعتبار سے وہی ہے مرادف المشہور پہلا کال یہ ہے کہ جو مستفیض ہے یہ بھی مشہور ہی کے معنی میں یہ ایک ہی چیز ہے بس نام مختلف کر دی ہیں باقی بات ایک ہی ہے وہ ہو دوسرا کال یہ کہ نہیں یہ خاص ہے مشہور سے تھوڑا سا مختلف ہے خاص ہے یستوی ترفا اسنادی بلا اشتراۃ اللہ کا فلم مشہور اس کے اندر شرط لگائی گئی ہے کہ مستفیض کے اندر شرط لگائی گئی ہے کے برابر ہو اطرافہ اسنادی اس کی سند کی دونوں طرفیں ولا يشترط ذلك في المشهور مشهور میں یہ شرط نہیں ہے سند کی دونوں طرفیں یہ کس کا کیا معنی ہوا لأنه يشترط في المستفيز أن يستوي طرف إسناده إسكي اس اسناد کی یعنی اس مستفیض کی جو سند ہے اس کی دونوں طرفیں برابر ہوں اچھا جی۔ اس کا مطلب میں گمان کر رہا ہوں میں یہ کنفرم کر کے آپ کو بتاؤں گا گمان میں یہ کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی دونوں طرفیں برابر ہوں یعنی ہر ہر طبقے میں ایک مخصوص تعداد اور راویوں کی مثال کے طور پر اگر پانچ چلی آ رہی ہے یا تین سے زیادہ ہے تو سند کی اس طرف بھی تین ادھر بھی تین واللہ عالم یہ چیز مجھے خود بھی کنفرم نہیں آپ کو ذہن میں آئے تو بتائیے گا ہم آگے چلتے ہیں اور اس کو ہم اگلے سبق میں کنفرم کریں گے اچھا جی تیسرا ہوا عام مومن ہو کہ یہ اس سے عام ہے ہوا عکس القول ثانی یعنی قول ثانی میں ہم نے کہا تھا کہ وہ خاص ہے اور اور یعنی مستفیض کو ہم نے کہا تھا کہ وہ خاص ہے اور مشہور کو ہم نے کہا تھا کہ وہ عام ہے تو اب قول سالس کے اندر مشہور کو ہم کہہ دیں گے کہ وہ خاص ہے اور مستفیض کو کہہ دیں گے کہ وہ عام ہے یعنی اس کے اندر پھر صنعت کی دونوں طرفوں کے برابری کی شرط ہم لگا دیں گے مشہور کے اندر اب یہ صنعت کی دونوں طرفیں برابر ہوں اس کا کیا مطلب ہے اس کو ہم دوبارہ دیکھیں گے مجھے یاد کرا دیجیے گا اگلے سبق میں امید ہے کہ انشاءاللہ مجھے علم ذہن میں آئی جائے گی اچھا جی المشہور المشہور غیر الاصطلاحی یہ یا دونوں طرفیں برابر ہوں تو یہ ایون آڈ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنے اس کو دیکھیں گے تسلی سے اچھا جی اور مشہور غیر اصطلاحی وہ یوکو مشتحرا من غیر شروط شروع ملو اچھا مشہور غیر اصطلاحی کسے کہتے ہیں ایک تو اصطلاح میں ہم نے کہا مشہور اب مشہور کی ایک غیر اصطلاحی تعریف بھی ہے اور قصد کیا جاتا ہے اس غیر اصطلاحی مشہور سے اس مشہور کا کہ اشتہار اعلی لسنا کہ جو کہ زبانوں پہ مشہور ہو گئی ہو غیر شروع بغیر کسی شرط کے کہ تین راوی تھے یا چار راوی تھے یا زیادہ راوی تھے راویوں کا ذکر ہی نہیں صرف ہم اس کو مشہور کہہ دیں گے جس جو کہ ہم باقی اردو میں جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بھائی یہ چیز بڑی مشہور ہو گئی ہے اب بھلے اس کے راوی کتنے تھے ہمیں نہیں پتا لیکن ہر آدمی ایک چیز کو بیان کر رہا ہو تو اس کا بھی تو تبر من غیر شروط تعتبر بغیر کسی شرط کے ہم اس کا اعتبار کر رہے ہیں پیر اشتمل بس یہ ایسی خبر ایسی مشہور جو کہ غیر اصطلاحی ہے وہ مشتمل ہوگی ما لہو اسناد واحد بھلے اس کی ایک ہی صنعت ہو لیکن مشہور ہو گئی اب کیا کریں مشہور ہو گئی ہے تو ہو گئی یا پھر ما لہو اکثر من اسناد یا پھر اس کی اسناد جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں اور تیسری قسم ہوگی کہ ما لا یوجد لہو اسناد السن کو اسناد اس کی پائی نہیں جاتی لیکن مشہور ہو گئی ہے مقصد مشہور سے مراد صرف مشہور کا ہونا ہے بغیر اس بات کے کہ اس کی کوئی صنعت تھی بھی صحیح یا نہیں صحیح تھی لیکن یہ غیر اصطلاحی تعریف ہے اصطلاح میں محدثین کی اصطلاح میں ایسی خبر کو مشہور نہیں کہیں گے کہ جو زبانوں پر تو مشہور ہو لیکن حقیقت میں اس کے راوی جو ہیں وہ تین یا تین سے زیادہ نہ پائے جاتے ہوں انواع المشہور انواع المشہور مشہور غیر الاصطلاحی غیر اصطلاحی خبر مشہور کی اقسام مشہور بین اہل الحدیث حدیث وہ ہیں جو کہ اہل حدیث کے درمیان جو ہے وہ مشہور ہے خاص کر اور اس کی مثال حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد رعل ذکوان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ پورا دعائے قنوت پڑھی رکوع رکو کے بعد کہ آپ دعا کر رہے تھے دعا نہیں اعلیٰ کا سلا گیا نا یدعو اعلیٰ جب دعا کا سلا اعلیٰ آ جائے تو بد دعا ہوتی ہے کہ یدعو اعلیٰ بد دعا فرما رہے تھے و زکوان قبیلہ اور زکوان کے اوپر تو یہ محدثین کے درمیان ایک مشہور احادیث حدیث ہے لیکن اس کے راوی کے اعتبار سے مشہور نہیں ہے نمبر مشہور بشہور ارحدیث اب العلم ابلا سب کے درمیان مشہور ہو جائے علما بھی اور عوام بھی کہ جیسے المسلم منسلم المسلم من لسانه ویدہ بہت مشہور ہے آپ سب نے سنی ہوئی ہے اچھا مشہور بین الفقہ مثال ابغض الحلال الا اللہ وہ کہا کہ نزدیک یہ حدیث بہت معروف ہے ہر فقیر جو ہے اس کو بیان کرتا ہے لیکن یہ مشہور مشہور ہے لیکن اس کو حدیث کی اصطلاح میں نہیں مشہور کہیں گے آپ کو دے بڑی مشہور حدیث ہے ہاں جی جی میں نے یہ سنی ہوئی بڑی مشہور ہے تو یہ اردو والی مشہور ہے یعنی ہماری جو زبان میں غیر اصطلاحی لفظ جو ہے وہ مشہور ہے حدیث کی ٹرمینالوجی میں وہ مشہور نہیں کہلائے گی ایسے ہی اصولیین کے نزدیک بھی ایک مشہور حدیث ہے وہ کہ کہ رفیع و و مستقری علیہ میری امت سے خطا اور نسیان جو ہے وہ رفع کر دیا گیا اور ہر وہ چیز جس پر اس کو مجبور کیا جائے استقری ہو کہ اس کو مجبور کیا جائے کہ بھائی تم اس کو کرو مجبوری کے عالم میں تو اگر کوئی شخص جو جان بچانے کے لیے کرم کفر بھی کہہ دے دل میں نہ کہے تو وہ بھی اس کو وہ ایسی خطا معاف کی کر دی جاتی ہے اس کو ابن حبان اور حاکم نے صحیح بھی بیان کیا ہے مشہور بین الحاط صحیح کسے کہتے ہیں یہ آگے تقسیم آئے گی یہ قوت اور ذوف کے اعتبار سے وہ چیزیں ہیں یہ روات کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی دوسری قسم میں یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اچھا مشہور بین الحاط نحات کے درمیان بھی ایک مشہور حدیث ہے نعم العبد صحیح لم یک اللہ لم یاسی کہ سہیب جو ہے کتنا اچھا آدمی ہے لولم یخف اللہ اگر وہ اللہ سے خوف نہ کرتا لم یاسی تو اس کی نافرمانی اگر وہ اللہ سے خوف کرتا ہاں، دو لم آ گئے نا تو اس کو تو اللہ کی نفرمانی نہ کرتا اگر وہ اللہ سے خوف اگر اس کو اللہ کا خوف ہوتا تو وہ نافرمانی نہ کرتا جی تو نحات کے درمیان یہ نعما سی وہ ہے نا نیاما جو آگے فائل ہے وہ کیا ہوگا مرفو ہوگا منصوب ہوگا اس پر مختلف جو بحث ہوتی ہیں یہ نحات کے درمیان کی یہ مشہور حدیث ہے کیونکہ انہوں نے اس پر اپنی نقلی گفتگو کرنی ہوتی ہے ان کو حدیث کی روات سے کوئی غرض نہیں ہوتی اور مشہور بین عامہ ہے من شیطان مجبور اپنا عجلہ یعنی جلد بازی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے یہ عام لوگ بیان کرتے ہیں کہ حدیث ہے حدیث میں آتا ہے کہ شیطان لیکن اس سے مشہور سے مراد عام لوگوں کے درمیان مشہور ہے نہ کہ وہ روات کی تعداد کے اعتبار سے اس کو مشہور کہتے ہیں اچھا یہ جی، باتیں ہم حکم مشہور کی طرف المشہور الاصطلاحی وغیر الاصطلاحی لا یوسف بکونه صحیحا او غیر صحیح ابتداء کہ جو مشہور اصطلاحی ہے اور یا غیر اصطلاحی مشہور ہو لا یوسف اس کو موصوف نہیں کیا جا سکتا بکو نہیں کہ وہ ہوگی صحیح یا غیر صحیح ابتدا ابتدا میں جیسے ہم نے کہا تھا نا اس میں نظر و فکر کی ضرورت ہوتی ہے اچانک ہم دیکھتے ہی نہیں کہہ دیں گے کہ بھائی یہ صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے اچھا لاکن بعد البحث لیکن بحث کے بعد یہ تبین ہوں یہ بات واضح ہو جائے گی صحیح کہ ان میں سے کوئی بات صحیح بھی ہے کوئی حدیث صحیح ہے ببین الحسن <clears throat> بعض حدیث بھی اس میں حسن ہوں گی وہ ضعیف اور ان میں سے بعض ضعیف ہوں گی اور بعض تو موضوع بھی ہوں گی اب گویا کہ ہم نے خبر کی جو تقسیم پڑھی تھی پہلی خبر متواتر اور پھر خبر غیر متواتر یا خبر احاد اور خبر احاد کی پھر آگے جو مشہور عزیز غریب قسمیں پڑھ رہے ہیں یہ ساری قسمیں روات کی تعداد کے اعتبار سے ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ یہ مضبوط کتنی ہے کون سی حدیث کتنی مضبوط ہے اور کون سی حدیث کتنی کمزور ہے کس حدیث سے ہم فقہ کا کون سا مسئلہ نکال سکتے ہیں کس حدیث کو ہم کس حدیث سے ہم نس کو ثابت کرتے ہیں کس حدیث سے ہم نس کتی کو ثابت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے یہ سب چیزیں معتبر ہوتی ہیں حدیث کی دوسری تقسیم کے اعتبار سے جو کہ قوت اور ذوق کا ہے اس کے اندر ہم پڑھیں گے صحیح کیا ہوتی ہے غریب کیا ہوتی ہے موضوع کیا ہوتی ہے حسن کیا ہوتی ہے حسن ہی کیا ہوتی ہے حسن بغیر ہی کیا ہوتی ہے اب تک ہم صرف پڑھ رہے ہیں روات کی راویوں کی تعداد کے اعتبار سے تقسیم لكن ان الصحيح ال... ان لكن ان صح المشهور الاصطلاحي لیکن اگر مشہور اصطلاحی اگر وہ صحیح بھی ہو حدیث صحیح بھی ہو صحیح کسے کہیں گے وہ آپ آگے پڑھنے لگے ہیں فتکون لہو میزتن تو پھر وہ ایک ایسی خوبی بن جائے گی ترجحہ علی العزیز کہ جس کی وجہ سے اس کو راجہ کر دیا جائے گا عزیز اور غریب پر حدیث مشہور حدیث عزیز اور حدیث غریب اب ان میں سے اگر حدیث مشہور ساتھ ساتھ میں صحیح بھی ہو تو ظاہری بات ہے کہ اس اس کے اندر قوت اور ذوف کے اعتبار سے جو ہے وہ قوت پائی جا رہی ہے ذوف نہیں ہے تو وہ عزیز اور غریب پر جو ہے وہ راجح ہو جائے گی اشر المصنفاتی المراد المصنفات یعنی مشہور جو اس میں کتب ہیں وہ کون کون سی ہیں المراد المصنفات فی اصطلاح پر جو مشہور احادیث بیان کی گئی ہیں وہ مشہور اصطلاحی نے غیر اصطلاحی احادیث کو کتابوں میں جن کتابوں میں جمع کیا گیا ان کے نام آ رہے ہیں العلماء کتب فی فی جمع الحادیث اصطلاح اس لیے کہ علماء نے جو ہیں وہ اصطلاحی اعتبار سے جو کتب مشہور ہوتی ہیں ان کو جمع کیا ہی نہیں ہے جو غیر اصطلاحی مشہور احادیث ہیں ان کو جمع کیا ہے ان میں سے کون کون سی المقاصد فیما فی مشتہرہ مشتحرہ امام صخابی کی ہے کشف الخفا و مزیر الباس فی من الحدیث علی السنت الناس امام عجلونی کی ہے تمیز الطیب من الخبیث فیما السینت الحدیث یہ ابن شیبانی کی ہے تو یہ سب کتب ہیں احادیث کی جو کہ مشہور ہیں لیکن یہ مشہور غیر اصطلاحی ہیں جن غیر اصطلاحی شہرت کی وجہ سے یعنی اس میں راویوں کی تعداد کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو لوگوں کی زبان پر یا علماء کی زبان پر یا فقاہ کی زبان پر جو احادیثیں مشہور ہو گئیں ان کا ذکر ہے جی آگے آج اتنا ہی کافی ہے میرے خیال سے کیا خیال ہے آپ لوگوں کا پڑھا دیں آپ کہتے ہوں گے پھر دس دن مل رہا نہیں ہے تو پڑھ ہی لیں چلیں جی پھر بسم اللہ کریں المطلب الثانی العزیز دوسری قسم عزیز کی تعریف لغت ہوا صفت مشبہت من یعز یعز بالکسر کسر کے ساتھ ای قل و ندر بہت کم نادر او من عز یا آزو فتح کے ساتھ فتح یعنی اس کا مطلب جب عز یا آزو سے پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے قوی وشتدہ یا پھر مضبوط ایک ہی بات ہے یا نہیں بلکہ اور واہ آ گئی مسمی بیداری کا اما قلت ہی وجود ہی اور اس کا نام رکھا جاتا ہے عزیز یا تو اس کی وجود کی قلت کی وجہ سے بہت کم پائی جاتی ہے ندرتی اور نادر ہونے کی وجہ سے اما یا پھر ہی ہی بھی مجی من طریق آخر یا پھر اس کے اندر قوت پائی جاتی ہے کہ یہ دوسرے ترک سے بھی آ رہی ہے ایک رابی نے اس کو بیان کیا ہے دوسرے راوی نے بھی بیان کر دیا ہے تو اس وجہ سے بھی اس کو دونوں معنی بیان کر سکتے ہیں کیونکہ لغت میں تو آپ اس کو لغت کے اعتبار سے کوئی بھی معنی دے دیں مقصد تو اس کو منتبک کرنا ہوتا ہے اصطلاحی تعریف اصل ہوتی ہے اس کو دیکھیے اصطلاح اللہ یقل روات ہو وہ حدیث کے نہ کلیل ہوں اس کے روات نہیں دو سے فی جمیعی طبقات صنعت تمام صنعت کے طبقات میں سے دو رابی کم از کم ہونے چاہیے جیسا کہ مشہور میں کہا تھا تین اس میں دو التعریف تعریف کی شرح یعنی اللہ فی من من طبقات اقل اسنین دو سے کم تمام طبقوں میں سے کسی طبقے کے اندر سند کے کسی طبقے میں دو سے کم نہ پائے جائیں <clears throat> اما ان وجود فی بعض طبقات طبقاتی سلاثت اکثر بہرحال اگر پائے گئے طبقات سند کے بعض طبقات سند میں تین یا اس سے زیادہ فلا یا ضرور ان طبقہ تو پھر کوئی ضرر نہیں ہے اس شرط کے ساتھ کہ ان طبقہ کہ وہ جو باقی کچھ کے اندر تو تین چار پانچ پائے جائیں اور کسی کے ایک ایک مقام پر طبقہ ایک ایسا طبقہ آ جائے جس میں ایک راوی صرف پایا جائے نہیں دو منیمم کم از کم دو ہونے چاہیے آگے تین ہوں کہیں پر دو تین ہوں تین سے زیادہ ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ولو طبقت الواحدن فيها اسنان اگر ایک طبقہ ایسا ہو کہ جس میں دو پائے جائیں یعنی مثال کے طور پر حضور علسلۃ السلام سے امام بخاری تک روایت کرنے میں بیچ میں پانچ طبقے آئے پانچ طبقات آئے اب ان پانچ میں سے چار طبقات جو ہیں وہ تو تین چار پانچ تین چار پانچ پر ہیں صرف ایک طبقہ ایسا ہے جس کے اندر دو راوی پائے جاتے ہیں اس کے وہاں پر آ کر صرف دو راویوں نے آگے روایت کی ہے تو بس عقل کا اعتبار ہوگا کم سے کم کا اعتبار ہوگا یعنی کوئی ایک بھی ایسا طبقہ آ گیا جہاں پر دو راویوں نے ذکر کیا اس کو آگے بیان کیا تو وہ وہ خبر عزیز ہو جائے گی بھلے باقی سارے طبقات کے اندر پانچ پانچ آٹھ آٹھ راوی ہوں متواتر ہو گئی ہو کہیں کہیں مشہور سے بڑھ کر متواتر ہو گئی ہو لیکن کسی ایک جگہ پر بھی کسی ایک طبقے میں آ کر دو راوی آ گئے تو وہ خبر عزیز بن جائے گی لین العبرت اس لیے کہ اعتبار علی اقل طبقات من طبقات سنت طبقات سنت میں سے سب سے کم طبقے کا اعتبار کیا جاتا ہے جی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے نا جی جی حضرت تعریف راجح اور یہی تعریف راجح ہے کما ہر حافظ ابن حجر جس کو حافظ ابن حجر نے بیان کیا ہے وقال بعض العلماء ان العزیز کہ بعض العلماء کہتے ہیں کہ نہیں عزیز کیا ہے روایت اس نئی سلاستن کہ وہ روایت ہے دو کی یا تین کی فلم عن مشہور پس انہوں نے اس کو مشہور سے فرق نہیں کیا اس کو واضح نہیں کیا فی فی بعض بعض صورت بعض صورتوں میں کہ جب تین ہو جائیں گی تو پھر مشہور اور عزیز میں کیا فرق ہو جائے گا وہ بھی تو تین ہے یہ بھی تین ہے پھر کیسے آپ کہیں گے کہ یہ مشہور ہے یا عزیز ہے تو انہوں نے اس کو بیان نہیں کیا لیکن بس اتنا مطلق کہہ دیا کہ نہیں دو ہوں یا تین ہوں لیکن اصل تعریف یہی ہے کہ دو دو ہونے چاہیے دو کا پایا جانا ضروری ہے تین اگر سارے ہی تین ہو جائیں گے پھر تو مشہور ہو گئی ہاں اگر سارے ہی دو ہیں تو بھی عزیز ہے اور اگر کہیں ایک طبقے کے اندر دو راوی ہیں تو بھی عزیز ہی رہے گی مثال مارواہ شیخ خان حدیثی انس جیسا کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جب حدیث کی باری بیان ہوگا اور شیخان حدیث میں ذکر کیا جائے گا تو وہ امام بخاری امام مسلم ہوتے ہیں کہ حدیث انس میں روایت کی ہے نے والبخاری بن حدیث ابی حرارہ اور پھر امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے من من حدیث حدیث ابی سے ان رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه والده والناس اجمعين اب اس اس کو کو دیکھیے عن انس حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حضرت انس سے آگے بیان کرنے والے صرف دو ہیں قطع اور اور عبد العزیز بن سہیل رواہ عن قطع پھر قطع سے جو روایت کی ہے شعبہ اور سعید صرف دو نے اور کوئی نہیں ہے قطع سے آگے روایت کرنے والے صرف دو لوگ ہیں اچھا اسی طرح جو حضرت انس سے قطادہ نے اور عبد العزیز نے بیان کیا تھا نا قطع سے تو دو بیان ہو گئے شعبہ اور سعید عبد العزیز جو دوسرے راوی تھے حضرت انس سے جنہوں نے اس روایت کو لیا تھا ان سے بھی آگے دو ہی نے کیا ہے وربا عن عبد العزیز روایت کی عبد العزیز سے اسماعیل بن اسماعیل بن علیہ و عبد الوارث اسماعیل بن علیہ نے اور عبد الوارث دو ہی ہیں پھر عبد العزیز سے بھی لیکن پھر یہ جو چار راوی آگے آ گئے ان سے وربا عن کل جماعت پھر ان میں سے ہر ہر ایک سے پوری پوری جماعت نے بیان کیا ہے تو اس حدیث کے اندر اس یہ جو روایت آئی ہے حدیث آئی ہے اس کے اندر صرف ایک مقام ایسا آ رہا ہے جہاں پر دو راوی ہیں باقی اس کے علاوہ شروع میں بھی اور آخر میں بھی تعداد زیادہ ہے اشر المصنفات لم يصنف العلماء مصنفات مصنفات العزیز حدیث عزیز کو لے کر خاص کر مصنفات یعنی کتب نہیں لکھی گئیں علماء نے نہیں لکھی بظاہر لیکنظاہر کا قلت ہی ظاہری بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت قلیل ہوں گی ولی آدمی حصول حفاظت مہمت محمد اور ظاہری بات ہے کہ ایک بہت بڑا فائدہ حاصل کرنا کا کوئی وہ معدوم تھا یعنی اتنا بڑا فائدہ اس سے حاصل نہیں ہو پاتا تھا من مصنفات مصنفات سے جی جی جی منیمم دو نے روایت کیا ہر راوی سے بالکل جب ہم کہتے ہیں نا ہر طبقہ تو ہر طبقے سے مراد ہر راوی ہوتا ہے ہر راوی سے دو پھر جب جن جنہوں نے اب دو ہو گئے نا اب ان دونوں میں نے بھی تو آگے روایت بیان کرنی ہے نا حدیث بیان کرنی ہے تو ان میں سے ہر ہر ایک آگے پھر دو کو بیان کرے اس کے بھی آگے دو ہوں اور اس دوسرے کے بھی آگے دو ہوں تو یہ چینج جو ہے وہ منیمم دو کی تو کنٹینیو رہے ہی رہے ہاں اگر وہ زیادہ ہوتی ہے تو دیٹس فائن وہ اچھی چیز ہے اچھا جی چلیں جی آگے آگے بھی پڑھتے ہیں غریب بسم اللہ الرحمن تعریف لغتن ہوا صفت صفت مشبہ <clears throat> منفرد منفرد منفرد ہے ہے کے معنی میں غریب <clears throat> ابل بعید یا یعنی نقاربی یا پھر اس کا مطلب ہے کہ دور اقارب سے اپنے رشتہ داروں سے دور اکیلا الگ تھلگ اکیلا <clears throat> اصطلاحا ہوا ما بروایت ہی رابن واحد <coughs> وہ وہ ہے کہ جس کو جو منفرد ہو اپنی روایت کے اعتبار سے ایک راوی کے ذریعے سے ایسا راوی جو کہ ایک ہے منفرد ہو گئی اپنے ایک راوی کے کی وجہ سے یعنی اس حدیث کو روایت کرنے والے صرف ایک راوی ہیں یعنی اس پوری چین کے اندر ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پر صرف ایک راوی اس سے آگے بیان ہو رہا ہے اس کے بعد چاہے زیادہ ہوں یا زیادہ نہ ہوں لیکن ایک راوی کہیں کسی بھی طبقے کے اندر پایا گیا چین کے اندر کہیں بیچ میں کنیکٹنگ راوی صرف ایک تھا تو کیا ہوگا کہ وہ غریب کہلائے گی شرح تعریف ای هو الحدیث الذي يستقل جو کہ مستقل ہے بروایتی ہی اپنی روایت کے تار سے کے اعتبار سے شخص واحد ایک شخص ایک شخص پر استقلال ہے اس کا یعنی ایک شخص پر منحصر ہے یا ایک شخص اس کو روایت کرتا ہے اما فی طبقت من طبقات السند چاہے وہ تمام طبقات صنعت میں ایک ہی رابی چلتا ہو فی بعض طبقات صنعت یا پھر صنعت کے بعض طبقات میں یعنی یا تو یہ حضور علیہ السلام سے لے کر امام امام بخاری تک امام مسلم تک امام ترمیزی تک پانچ چھ صنعتیں بیچ میں آئیں پانچ چھ راوی آئے سارے ہی ایک ہی ایک تھے اس نے اس کو اس اس اس کو کو نے ایک ایک راوی بیان ہوتا گیا اور یا پھر کسی ایک طبقے کے اندر ایسا مقام آیا کہ حضرت انس سے امام جو زہرانی ہیں امام شابی ہیں انہوں نے روایت کی تو وہ صرف ایک ہی تھے پھر اس سے آگے دوبارہ جماعت قائم ہو گئی تو لیکن کسی ایک مقام پر ایک ہو ولا تو ضرور زیادہ تو پھر وہی بات انہوں نے خود ہی بیان کر دی کہ ضرر نہیں ہوگا زیادتی کا ان واحد واحد سے زیاد زیادہ ہو جائیں تو کوئی ضرر نہیں فی باقی طبقات سند باقی طبقات سند کے اندر ان العبرت اس لیے کہ اعتبار للعقل عقل کا ہے تسمیت ثانیت اللہ اس کا دوسرا نام کیا ہے یطلق کثیر من العلماء نام رکھا ہے علماء میں سے بہت کثیر تعداد نے الغریبی ایک غریب کے اوپر غریب کا دوسرا نام کیا رکھا ہے اس پر آخرہ ہوا الفرد وہ ہے مفرد اس لیے کہ یہ دونوں جو ہیں <clears throat> مترادفان یہ دونوں مترادف ہیں غریب یا مفرد وغیرہ بعض العلماء <clears throat> اور بعض العلماء نے اس کو کہا ہے کہ نہیں یہ دونوں الگ الگ ہیں مفرد الگ ہوتا ہے فرد حدیث سے مفرد الگ ہوتی ہے اور حدیث غریب الگ ہوتی ہے کل منہما نوان مستقل بس انہوں نے بنا دیا ان میں سے ہر ایک کو مستقل نو لیکن حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ان حافظ ابن حجر نے شمار کیا ہے ان دونوں کو مفرت کو اور غریب کو مترادفین اور اصطلاح بھی اللہ مگر قال وہ کہتے ہیں ان اہل الاصطلاحی کے اہل اصطلاح جو لوگ ہیں غا بینہما بینا کہ انہوں نے مغیرت کی ہے ان دونوں کے درمیان کثرت الاستعمالی وقلتی کثرت استعمال اور قلت استعمال کے اعتبار سے تو اس میں تقسیم کی ہے انہوں نے کہ جو زیادہ ہو جائے گا اس کو غریب کہہ دیں گے یا کم استعمال ہوگا اس اعتبار سے اس کو کہہ دیں گے لیکن حقیقت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اچھا الفرد اکثر ما على الفرد المطلق فرد اکثر طور پر اس کا اطلاق ہوتا ہے فرد مطلق پر والغریب اکثر ما یطلقون علی الفرد النسبی لیکن غریب جو ہے وہ اکثر اس کا اطلاق ہوتا ہے فرد نصبی پر اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو غریب کی دو قسمیں آپ نے بیان کی ہیں نا فرد مطلق اور فرد نصبی تو یہ جو اس کی جو دو تقسیمیں ہیں ایک تو انہوں نے بیان کر دی ہاں کثرت استعمال اور قلت استعمال کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ ہم اس کو اہل اصطلاح نے اس کی اس کے اندر تقسیم کیے ہیں <clears throat> یہ آپ لوگ ابھی اس کو پڑھیں گے فرد مطلق کو اور فرد نصبی کو پڑھیں گے تو پھر اس پیراگراف کی سمجھ اور آ جائے گی میں آگے پڑھتا ہوں پھر اس پہ ہم پیچھے دوبارہ بھی آنے والے ہیں <clears throat> یقسم غریب تفرفی علاق موضع تفرد تفرد کے اعتبار سے غریب کی تقسیم جو ہے وہ دو قسم کے اوپر ہے غریب مطلق اور غریب نصبی غریب مطلق اس کی تعریف ہوا الغرابت فی اصل سند ہی کہ جس کے اندر غرابت اصل سند کے اندر پائی جائے ائی ما تفرت بھی روایت ہی شخص واحد فی اصلی سند ہی یعنی جس روایت کو بیان کرنے والا راوی متفرد ہو اپنی سند اصل سند کے اعتبار سے جہاں سے سند کی ابتدا ہوئی ہے اس سند کی ابتدا تو حضور سے ہی ہوتی ہے بات ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سند بیان کرنے والا راوی جو ہے وہ پہلا پہلا راوی جو ہے وہ ایک ہی ہو اس کے بعد اس کے اندر راوی تعداد زیادہ ہو جائیں تو وہ الگ بات ہے لیکن وہ غریب تو ہو گئی غریب میں تو ہم نے یہ مثال شرط بیان کی تھی کہ وہ ایک <clears throat> راوی جس کو بیان کر دے گا وہ غریب ہو جائے گی لیکن اگر ایک راوی ابتدائی سند میں پایا گیا تو اس کو ہم کہہ دیں گے غریب مطلق اس کی مثال انم الامال معلومی تفرد آت ابھی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اور اس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت تفرد تفردی اور بضحاء اوقات یہ تفرد مستمر رہتا ہے برقرار رہتا ہے آخر السند سند کے آخر تک امام بخاری تک یہ تفرد باقی رہتا ہے وقت یروی ہی انزالک المتفرد عیدت من الرواتی لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے وقت یروی ہی اور بعض اوقات اسی روایت کو بیان کرتا ہے انزالک المتفردی اس ایک شخص سے یروی <coughs> کا فائل سوری یروی کا فائل آ رہا ہے عیدتن عیدتن کہ روایت کرتی ہے عیدت من الروات روات کی ایک بہت بڑی جماعت عن ذالک المتفردی اس ایک اکیلے شخص سے پھر ایک بہت بڑی تعداد روات کی جو ہے وہ بیان کر دیتی ہے تو اب دیکھیے انما الاعمال بالنیات یہ ایک راوی کی روایت ہے لیکن بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک راوی یا دو راوی ہونا جو ہے وہ کسی حدیث کے صحیح ہونے پر یا کمزور ہونے پر دلیل نہیں ہے بلکہ اس کی قوت اور ضوف کی وجہ جو ہے وہ وہ ہم آگے پڑھنے لگے ہیں اگلے سبق میں انشاءاللہ اچھا یہ تو ہوگی غریب مطلق غریب نصبی کسے کہیں گے الغریب النصبی اب الفرد تعریف تاریخ و گوما کارت اسنا سند ہی اگر وہ غرابت جو ہے وہ سند کے درمیان میں آ جائے اسنا درمیان میں آ جائے ہی اکثر من رابن فی اصلی صنعت ہی لیکن اصل صنعت میں حضور علیہ السلام سے بے شمار رابی ہوں اور پھر ان میں سے مثال کے طور پر پانچ رابی تھے ان میں سے چار رابی نے اس حدیث کو بیان ہی نہیں کیا صرف اس حدیث کو ایک ہی رابی نے آگے بیان کیا ان پانچ میں سے پانچواں جو تھا چار نے نہیں ایک نے آگے اس حدیث کو آگے بیان کیا تو ظاہری بات ہے اس سے آگے ایک ہی نے سنا تو یہ کیا ہو جائے گی غریب نصبی ہو جائے گی کہ نصب کے اندر اصل کے اندر اس کی مغرابت نہیں ہے نصب کے اندر ہے یعنی آگے بچوں میں پوتوں میں پڑ پوتوں کے اندر غرابت آ رہی ہے تیسری چوتھی پیڑھی کے اندر چین کے اندر نسل کے اندر راویوں کی اس اس کے اندر جو ہے وہ غرابت آ رہی ہے سما یعنی روایتی ہی واحد الکر رواتی تو ابتدا میں تو بہت سارے راوی تھے اور پھر بعد میں ایک راوی سے روایت ہو گئی جیسے کہ حدیث مثال حدیث حدیث مالک عن زہری عن انس رضی اللہ عنہ اچھا حضرت انس سے زہری زہری سے مالک ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وعلى راسه المغفر آپ علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے اور آپ کے سر پر جو ہے وہ لوہے کی ٹوپی تھی تفرد بھی مالک اس کو بیان کیا ہے تفرد ابھی مالک بیان کیا ہے مالک نے زہری سے اب یہاں پر ابتدا میں تو حضرت انس کے علاوہ اور بھی رابی تھے لیکن جب امام مالک نے امام زہری سے لیا تو صرف یہ یہاں پر اکیلے امام مالک نے ہی لیا اس کے علاوہ اور کوئی رابی امام مالک سے کے علاوہ نہیں ملتا جس نے امام زہری سے لیا ہو اچھا سبب تسمیہ اور اس کا نام وجہ تسمیہ تسمی قسم القسم الغریب النصبی لینا تفرد شخص معین کہ اس میں جو تفرد پایا جا رہا ہے وہ ایک شخص معین کی نسبت سے پایا جا رہا ہے تو اس لیے اس کو نصبی کہہ دیتے ہیں نصب معین شخص کے اندر تفرد پایا جا رہا ہے نصب میں اس لیے بھی ویسے کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں نہیں نصب کے اندر ہے آگے چل کر اس کے اندر غرابت آ رہی ہے <coughs> جی اب ہم اس کو اب اب پھر پچھلے والے پیرا کی طرف آ جائیں اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی دوبارہ اس کو تسمیت انسانیت اللہ کے يطلق كثير من العلماء على الغريب اسما آخر هو آه، هو الفرد على أنهما مترادفان وغير بعض العلماء بينهما فجعل كل منهما نوعا مستقلا हर مستقل لكن الحافظ ابن حجر يعدهما مترادفين لغة واصطلاحا إلا أنه قال إن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته الفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي اگر سمجھ میں آ گئی ہو تو بتا دیجئے گا اگر نہیں آئی تو اس کو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں جی ہم اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں جی بہت اچھا کیا آپ نے بتا دیا اچھا جی یہاں تک تو یہ بات واضح ہو گئی کہ خبر حدیث غریب وہ ہوتی ہے کہ جس میں ایک روایت جو ہے وہ راوی ہو بیان کرنے والا ایک ہی ہو لیکن غریب کو غریب کیوں کہتے ہیں یہ تسمیت ثانیت اللہ اس کا دوسرا نام یہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں یتلقو کثیر من العلماء علی الغریب اسمن آخر علماء میں سے بہت کثیر تعداد نے اس کا نام غریب کو ایک اور نام بھی دیا ہے اور وہ نام دیا ہے الفرد مفرد بنیاد بناتے ہوئے کہ یہ دونوں مترادفان ہیں دونوں ایک ہی معنی میں ہیں وغیرہ بعض العلماء لیکن بعض علماء نے مغایرت کی ہے یعنی تقسیم کی ہے ان دونوں کے درمیان ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ کہا ہے کہ نہیں یہ دونوں ایک نہیں ہیں بلکہ مختلف ہیں خجالہ کل منہما نوان مستقل اور جنہوں نے تقسیم کی ہے جو کہتے ہیں کہ مترادف نہیں ہیں بلکہ مغایر ہیں انہوں نے اس ان دونوں میں سے ہر ایک کو مستقل نو قرار دیا ہے ایک الگ الگ دونوں چیزوں کو بیان کیا ہے لیکن حافظ ابن حجر یا دونوں شمار کرتے ہیں <clears throat> ان دونوں کو یعنی غریب کو بھی اور کو بھی مترادفین لغت بھی اور اصطلاح بھی کہ لغت کے اعتبار سے بھی یہ ایک ہی ہے اور اصطلاح کے اعتبار سے بھی یہ ایک ہی ہے لیکن یہ تو حافظ ابن حجر کی بات ہو گئی اللہ قال لیکن اتنی بات وہ بھی کرتے ہیں کہ ان اہل الاصطلاحی غائر من حیث کثرت الاستعمالی و قلتی کہ مغایرت برتتے ہیں اہل اصطلاح ان دونوں کے درمیان یعنی غریب اور مفرت کے درمیان کثرت استعمال کے اعتبار سے اور قلت استعمال کے اعتبار سے چنانچہ وہ کیا کہہ دیتے ہیں الفرد اکثر ما الفرد المطلق کہ جب حدیث فرد یعنی الفرد اکثر ما مایوتلی على الفرد المطلق والغریب اکثر ما اکثر على الفرد النسبی غریب کی دو قسمیں ہم نے ابھی پڑھ لی تھی نا ایک تھی غریب مطلق اور ایک تھی غریب نصبی تو وہ کہتے ہیں کہ جو جو کہتے ہیں کہ نہیں غریب کو فرد بھی کہہ سکتے ہیں نہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ غریب اور فرد میں مفرد میں فرق ہے تو ان کے نزدیک بھی فرق یہ ہے کہ جو غریب مطلق ہے یا جو وہ غریب کی جو پہلی قسم ہے غریب مطلق اس کو وہ لوگ فرد کہہ دیتے ہیں اور جو دوسری قسم ہے جس کو ہم نے کہا تھا غریب نصبی اس کو وہ غریب کہہ دیتے ہیں تو اگر غریب کو دو قسموں میں کر کے غریب مطلق اور غریب نصبی کر دیں تو بھی ٹھیک اور اگر آپ غریب کی ابتدائی سے دو قسمیں کر دیں آپ کہتے کہ نہیں ایک ہوتا ہے فرد ایک ہوتا ہے غریب فرد وہ ہوتا ہے جس میں حضور سے براہ راست ذکر کرنے والا صحابی ہی ایک ہو تو اس کو آپ فرد کہہ دیتے ہیں اور وہ حدیث جس میں حضور سے نقل کرنے والے تو ایک صحابی نہ ہوں بلکہ آگے جا کر کہیں کسی بھی مقام پر ایک صحابی آ جائے تفرد آ جائے تو اس کو آپ غریب نصبی کہہ دیں تو یوں بھی ٹھیک ہے اصطلاح کا فرق ہے بات تو ایک ہی ہے تو الفرد اکثر مایوس الفرد المطلق فرد اکثر اصطلاح کرتے ہیں اس لفظ فرد کا فرد مطلق پر ول غریب اور جو لفظ غریب ہے اکثر الفرد نصبی اور غریب کا اطلاق جو ہے وہ فرد مفرد نصبی پہ کر دیتے ہیں جی کلیئر ہوگی چیز چلے آگے اچھا جی اب اقسام بھی ہو گئی بنیات اچھا ایسا ہے جی کہ مجھے تھوڑا سا نا ایک کام ہے جس کی وجہ سے مجھے ہے تو بالکل آسان آپ لوگ اس کو صرف مطالعہ بھی کر لیں گے نا تو سمجھ میں آ جائے گا جسٹ صرف ایک مطالعہ ہی ہے لیکن مجھے ایک ضروری جگہ ایک جانا ہے تو میں لیٹ نہ ہو جاؤں تو یہ ہے کہ ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ یہ بھی پڑھ لیں گے اور آگے بھی پڑھ لیں گے لیکن اس کا آپ صرف مطالعہ بھی کر لیں گے تو آپ کو اس کی سمجھ میں آ جائے گی بالکل آسان چیپٹر چل رہے ہیں ابھی پھر انشاءاللہ آگے دیکھیں گے جو بھی موقع ملے گا اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ پھر ایک دفعہ پھر آگے نکال دیں گے پانچ سات صفحات انشاءاللہ اللہ ٹھیک ہے جی دعا میں یاد رکھیے گا پھر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ